نجات سے بڑھ کر انسانوں کی یہ طبیعت ہے کہ وہ اپنے ساتھ مہربانی کرنے والے کا احسان مانتے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے سے لے کر اس کی خدمت تک جو بن پڑے وہ جواب میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طرف انسانوں کی یہ طبیعت ہے اور دوسری طرف یہ کائنات ہے جس کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس پوری دنیا کو انسانوں کے لیے کسی ہستی نے مسخر کر رکھا ہے اس نے دنیا میں انسان کی ہر ضرورت کا اہتمام اس کے مانگنے سے قبل ہی کر دیا ہے انسان کے اندر پیاس ہے وہ اپنے باہر صاف اور میٹھا پانی موجود پاتا ہے انسان کے اندر بھوک ہے وہ اپنے باہر لذیذ اور متنوع خوراک پاتا ہے انسان کے اندر ذوق جمال ہے وہ اپنے باہر رنگ و خوشبو اور سوت و آہنگ سے آراستہ ایک دنیا پاتا ہے یہ اور ان جیسی تمام چیزوں کی طرح انسانوں کے اندر پائے جانے والے جذبہ شکر گزاری کی کامل تسکین کا ایک ذریعہ بھی اس دنیا میں موجود ہے وہ یہ کہ انسان اس مالک و خالق کی بندگی کرے جس نے اسے زندگی صحت لذت خوشیوں اور آسانیوں بھری یہ دنیا عطا کی ہے عام طور پر لوگوں کو خدا سے ڈرا کر اس کی بندگی کی طرف بلایا جاتا ہے مگر در حقیقت خدا کی بندگی انسان کی اپنی فطری ضرورت ہے جو اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے بندگی بلا شبہ نجات کی شرط ہے کہ غافل لوگ خدا کے حضور نجات نہیں پائیں گے مگر بندگی کرنا خدا کو کچھ دینا نہیں بلکہ یہ انسان کے اپنے اندر موجود جذبہ شکر کی تسکین کا سامان کرنا ہے شرط صرف یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کو خدا کا کرم سمجھے وہ یاد رکھے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کی مہربانی ہے یہ حقیقت جان لینے کے بعد انسان نجات سے بڑھ کر اس رب کریم کی شکر گزاری کے لیے عمل کرتا ہے جس نے اسے سب کچھ بن مانگے دیا اور جو آنے والی دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر اسے دینے والا ہے نجات بلا شبہ انسانی ضرورت ہے مگر شکر و محبت میں ڈوبی ہوئی بندگی اس سے کہیں بڑھ کر انسانی ضرورت ہے خوش نصیب ہیں جو اس سعادت کو حاصل کرنے والے ہیں مفادات اور گناہ انسان تباً خود غرض واقع ہوا ہے وہ اپنا فائدہ اور اپنا تحفظ سب سے پہلے دیکھتا ہے یہ خود غرضی اس کے حیوانی وجود کی بقا کے لیے ضروری ہے وہ ایسا نہ کرے اور اپنے مفادات اور تحفظ کو پیش نظر نہ رکھے تو زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا یا اسے بہت سے نقصانات اٹھانے پڑیں گے تحفظ اور مفادات کی یہی نفسیات ہے جو انسانوں کو بقائے زندگی کی جد و جہد پر آمادہ کرتی ہے اسی کے لیے انسان شکار کرتا کھیتی اگاتا تجارت اور ملازمت کرتا رہا ہے اسی کے لیے انسان مال جمع کرتا گھر بناتا اور خاندان اور قبیلوں کی شکل میں جڑ اور مل کر رہتا ہے تاہم مفاد اور تحفظ کی یہ نفسیات ان جائز حدود تک محدود نہیں رہتی بلکہ انسانی تاریخ میں ظلم و ستم ناانصافی باہمی جھگڑوں اور اختلافات دوسروں کی جان مال اور آبرو کی پامالی ان کی زمینوں پر قبضے دوسرے ملکوں اور اقوام پر حملے اور انسانوں اور قوموں کو غلام بنا لینے تک کے جو سارے واقعات نظر آتے ہیں ان کے پیچھے اکثر یہی نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے غزہ کی قلت کے زمانے میں بڑے تاجر اسی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں سرکاری اہلکار اور حکومتی مناسب پر فائز لوگ اسی وجہ سے رشوت لیتے اور ناجائز مال کھاتے ہیں ایک کمزور کو کسی طاقتور کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوتا دیکھ کر بھی کچھ کرنے کی قدرت کے باوجود لوگ اسی لیے خاموش رہتے ہیں یہ رویہ بظاہر مفادات کا رویہ ہے وقتی طور پر اس کے نتیجے میں انسان اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ عالم کا پروردگار عدل کامل کا دن شروع کر دے گا اس دن رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے اگر ظلم کر رکھا ہوگا تو وہ اس سے اس ظلم کا حساب لے گا اگر کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی تو اس کا جواب دینا ہوگا کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوگا تو اس بوجھ کو بہرحال اتارنا ہوگا کسی کی آبرو پر حملہ کیا یا کسی پر بہتان لگایا یا کسی کو جسمانی یا ذہنی ایزا دی تو ان میں سے ہر ہر چیز پر مواخذے سے گزرنا ہوگا یہ وہ دن ہوگا جب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑا مفاد اصل میں جنت کا حصول تھا اور سب سے بڑا تحفظ جہنم کی آگ سے بچنا تھا چنانچہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں جنت کے اس مفاد کو اور جہنم کے اس نقصان کو پیش نظر رکھا ہوگا وہی لوگ اس روز سرخرو ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی مفادات سے پہلے ہمیشہ آخرت کے مفاد کے بارے میں سوچتے رہے دنیا کے نقصان اور اس سے بچنے کی فکر سے پہلے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں فکر مند رہے ایسے لوگ کبھی اپنے مفاد اور تحفظ کے لیے کسی پر ظلم نہیں کرتے کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھاتے کسی کی آبرو پر حملہ نہیں کرتے اور اگر کبھی کسی وجہ سے ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو فوراً توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں سامنے والے کی جو حق تلفی ہو جاتی ہے اس کی پوری تلافی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ ان کے رب کے حضور مقبول ہوگی رہے وہ لوگ جو اپنے مفاد اور اپنے بچاؤ کے لیے دوسروں کی جان مال اور آبرو کو نقصان پہنچانے سے بالکل نہیں چوکتے وہ دراصل سب سے بڑھ کر اپنا نقصان کر رہے ہیں وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں جنت کی محرومی سے بڑی کوئی محرومی نہیں اور جہنم کے نقصان سے بڑا کوئی نقصان نہیں دو قسم کی دنیائیں اس دنیا میں انسان جس طرح احساس اور لذت کا تجربہ کرتا ہے کوئی دوسری مخلوق اس معاملے میں انسان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی انسان کی زبان ذائقے اس کی ناک خوشبو اس کا لمس گداز اس کی نظر رنگ اور اس کی سماعت نغمگی کو جس طرح محسوس کرتے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں وہ ایک انتہائی منفرد نوعیت کی صلاحیت ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان غم و علم اور دکھ و تکلیف کو بھی دیگر جانداروں کے برعکس بہت زیادہ محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مادی وجود کے جلنے کٹنے زخم اور درد پر تو ہر حیوان تڑپ اٹھتا ہے لیکن ذلت و محرومی پستی و بدحالی مایوسی اور پچھتاوے اور غم و علم کی آگ کو صرف انسان ہی اپنی جان کا روگ بناتا ہے انسان کی یہ متضاد خصوصیت ایک ایسی دنیا میں پائی جاتی ہے جہاں بیک وقت خوشی اور راحت اور غم و علم کے سارے سامان موجود ہیں یہاں پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی آگ بھی ہے اور پانی بھی زہر بھی ہے اور شکر بھی صحت بھی ہے اور بیماری بھی موت بھی ہے اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ انقریب انسان کو ایک نئی دنیا میں بسایا جائے گا اس دنیا ایک حصے میں ساری نعمتیں ہوں گی اور دوسرا حصہ ہر طرح کے عذابوں کا گھر ہوگا ایک میں لذت کبھی ختم نہ ہوگی اور دوسرے میں مصیبت ایک میں خوشی کا ڈیرا ہوگا اور دوسرے میں وحشت کا بسیرا ہوگا پہلی دنیا ان لوگوں کو ملے گی خدا رحمان سے بن دیکھے ڈرنے والے ہوں گے جن کا دل خدا کی یاد اور جن کا وجود خلق کی خدمت کے لیے وقف ہوگا رہی دوسری دنیا تو وہ خدا کو بھول کر جینے والوں کا انجام مخلوق پر ظلم کرنے والوں کا ٹھکانہ اور حرام کی راہ کے مسافروں کی آخری اور ابدی منزل ہوگی اب اس کا فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم کس طرح کی دنیا میں ابدی طور پر رہنا چاہتے ہیں جنت کی دریافت پچھلے دنوں مجھے ایک ایک صاحب نے اپنی دریافت سے آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ دریافت ایک سکون بخش شاور تھیرپی ہے بقول ان کے گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں نیم گرم پانی کی شاور سے نکلنے والی دھار جب سر اور پیٹھ پر پندرہ منٹ تک وقفے وقفے سے پڑتی رہے تو ساری ذہنی اور جسمانی تھکان ہوا ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات شاید اور لوگ بھی جانتے ہوں لیکن میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی گزرنے کے بعد اپنے تجربے سے یہ سکون بخش عمل دریافت کیا اور اس لیے یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ نے اس عمل میں سکون بخشی کو دریافت کیا لیکن اگر آپ چاہتے تو اس تجربے سے دو اور چیزیں بھی دریافت کر سکتے تھے پہلی چیز جنت کی زندگی میں ملنے والی نعمتوں کی دریافت ہے جس طرح آپ ساری زندگی شاور لیتے رہے مگر ایک روز آپ کو معلوم ہوا کہ ایک خاص طریقے سے شاور لینے سے یہ تطہیر بدن کے ساتھ سکون ذہن کا سبب بھی بن سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جنت میں آپ کو جب کوئی نعمت ملے گی تو وہ بظاہر کسی پرانی نعمت کے جامع میں ہوگی مگر در حقیقت وہ ایک بالکل نئے سرور اور سکون سے آپ کو روشناس کرائے گی جنت میں ہر لمحہ ہر پہر اور ہر روز انسان عنایت رب کے نت نئے پہلو دریافت کیا کرے گا دریافتوں کا یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور یہی انسان کی ابدی خوشی کا ضامن ہوگا دوسری چیز اس دنیا میں رہتے ہوئے پروردگار عالم کی صفات عالیہ کے نت نئے گوشوں کی دریافت ہے بندہ مومن اس دنیا میں بند آنکھوں کے ساتھ نہیں جیتا بلکہ وہ انفس و آفاق کی نشانیوں قرآن مجید کی آیات اور زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو دریافت کی نظر سے دیکھا کرتا ہے مثلا انسان ساری زندگی بے دردی سے میٹھا پانی کھانے پینے اور نہانے دھونے میں ضائع کرتا رہتا ہے ایک روز صبح اٹھنے پر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں پانی نہیں ہے اور ایک پہر اسے بغیر پانی کے رہنا پڑے گا کسی اور کے لیے یہ لمحے شاید جھنجھلا ہٹ کے ہوں مگر بندہ مومن تڑپ کر کہہ اٹھتا ہے کہ پروردگار اس وسیع و عریض کائنات میں کہیں پانی نہیں صرف استثنائی طور پر قرائے ارض پر پانی پایا جاتا ہے مگر وہ بھی ناقابل برداشت حد تک کھاری اگر تیری نظر عنایت سورج ہوا سمندر اور بادل کو ملا کر بارش نہ برسائے تو ساری مخلوقات پیاس سے مر جائیں اس لمحے بندہ مومن پر پانی کے ذریعے خدا کی رحمت اور ربوبیت کی ایک نئی دریافت سامنے آ جائے گی میں نے ان سے مزید عرض کیا کہ حال ہی میں ایک جہاز کراچی ایئرپورٹ کے پاس گر گیا حادثے میں تمام مسافر ہلاک ہو گئے مسافروں میں ایک شخص ایسا تھا جسے ڈینگی بخار ہو گیا تھا اور وہ مجبوری کی بنا پر روانہ نہ ہو سکا ایک بندہ مومن کے لیے یہ لمحے خدا کی حکمت کاملہ کی دریافت کے لمحے ہوتے ہیں کہ اس کے ہر کام میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی حکمت اور بہتری ہوتی ہے اسی طرح قرآن کریم خدا کی کبریائی کے جو نغمے بلند کرتا ہے بندہ مومن جدید سائنسی مطالعے کی بنیاد پر کائنات کی عظمت میں اس کی تصدیق پا لیتا ہے جو کائنات ساڑھے تیرہ ارب سال تک روشنی کی رفتار یعنی تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ پر بھی ختم نہ ہو وہ اپنے خالق کی عظمت کا کیسا تعارف ہوگی بندہ مومن کے لیے ایسی ہر بات خدا کی عظمت و کبریائی کی ایک دریافت بن جاتی ہے آپ بھی شاور تھراپی کے ساتھ خدا کی مہربانی کو دریافت کر سکتے تھے کہ کس طرح پانی کی دنیا میں موجودگی ایک معجزہ ہے کس طرح اس کی دھاریں آپ کے لیے باعث سکون ہیں عنایت رب کی یہ دریافت آپ کی زبان پر الحمدللہ کے وہ نغمے جاری کر دیتی جو اہل جنت کا ترانہ ہیں آج جن زبانوں پر یہ ترانہ جاری ہے کل وہی جنت کے وارث بنائے جائیں گے نوجوانوں کا مسئلہ آج کل اکثر والدین اپنے بچوں اور خاص کر نوجوانوں کی بنا پر بہت پریشان رہتے ہیں لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں عشق و محبت کے معاملات ٹی وی انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے بآسانی دستیاب ہو جانے والے نامناسب مواد نے والدین کی فکروں میں بہت اضافہ کر دیا ہے بعض جگہوں پر معاملات آگے بڑھتے ہیں اور بات بے راہ روی ڈانس پارٹیوں میں شرکت اور منشیات وغیرہ تک جا پہنچتی ہے یہ صورتحال انفارمیشن ایج کا وہ ضمنی نتیجہ ہے جس سے بچنا ممکن نہیں آج موبائل کیبل ڈش ٹی وی اور ان پر آنے والے ان گنت چینلز اور انٹرنیٹ زندگی کا ایک لازمی جز بن گئے ہیں مخلوط تعلیمی اداروں کا عام ہونا اور معاشی صورتحال کی بنا پر تاخیر سے شادی وہ عوامل ہیں جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اس صورتحال میں نا سمجھ بچوں اور نوجوانوں کے معاملات کی خرابی سامنے آنے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسا نہ ہونا باعث حیرت ہونا چاہیے آج کل میڈیا پر ہر طرح کے چینل دستیاب ہیں ان میں زیادہ تر لوگ فلموں اور ڈراموں کے وہ چینلز دیکھتے ہیں جو دراصل عشق و محبت کی درس گاہیں ہوتی ہیں ان درس گاہوں میں نوخیز ذہنوں کو کتاب عشق کے ہر باپ کا بتفصیل نظری مطالعہ کرایا جاتا ہے اور ساتھ میں عملی تربیت کے میدان میں اترنے کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اس عمر کا عشق ہارمونز کی حرکت ہوتی ہے جسے مزید متحرک کرنے کی خدمت انگلش اور ہندی فلموں کے فوہش مناظر اور انٹرنیٹ کی بے لگام دنیا بخوبی سر انجام دیتی ہے نوجوان اس تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ مخلوط تعلیمی اداروں میں صنف مخالف کا ساتھ اور قربت کے مواقع موبائل اور چیٹنگ کے ذریعے سے بے روک ٹوک گفتگو کے امکانات انہیں وہ مواقع دیتے ہیں کہ وہ اس تعلیم و تربیت کے مطابق اپنی عملی زندگی کا آغاز کریں یوں والدین کے لیے مسائل کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے اس معاملے میں والدین کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچی کا مسئلہ پیدا ہونے سے قبل آنکھیں بند کیے رہتے ہیں وہ گھر میں بے روک ٹوک ہر طرح کے چینلز اطمینان سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اولاد پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ بچوں کو موبائل لے کر دیتے ہیں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کو ان کی بنیادی ضرورت سمجھ کر لگواتے ہیں انہیں مخلوط تعلیمی اداروں میں بھیجتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ وہ سارے نتائج ناگزیر ہیں جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ہمارے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ والدین مسئلہ پیدا ہونے سے قبل محتاط رہیں وہ بچوں کو ان کی فرمائش پر ہر چیز فوراً لے کر نہ دیں چیز جب فوراً لے کر دے دی جاتی ہے تو بچے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس میں والدین کا کوئی احسان اور اپنی کوئی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے بچوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت دو صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہے ایک پیسے کی شکل میں جو والدین دے رہے ہیں اور دوسری ذمہ داری کی شکل میں جو بچے کو ادا کرنا ہوگی چنانچہ جب انہیں کوئی سہولت اور آسانی فراہم کریں تو ان پر یہ واضح کریں کہ ان چیزوں کے غلط استعمالات کیا ہوتے ہیں تاکہ بچے اپنی ذمہ داری سے آگاہ رہیں سہولت دینے کے بعد بچوں کی مسلسل نگرانی کریں ان کی سرگرمیوں اور خاص کر اس کے دوستوں پر نظر رکھیں مگر یہ نگرانی پولیس کی نہیں بلکہ شفیق والدین اور ہمدرد دوست کی ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ درشتی سختی اور لاتعلقی کے بجائے مسلسل محبت اور گفتگو کا ایک رابطہ استوار کیے رکھیں بچے کو اعتماد دیں لیکن اسے یہ بھی سکھائیں کہ والدین کا اعتماد توڑنا ایک بہت بڑا جرم ہے اپنی اخلاقی اقدار سے بچوں کو روشناس کرائیں اور ان کی اہمیت بچوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں نیک صحبت اور اچھی کتابوں کو خود اختیار کریں تبھی آپ کے بچے ان کو اختیار کریں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو برائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں بچوں کو بلوغ کی عمر کے مسائل اور شادی کی اصل غایت و حقیقت سے آگاہ کریں کہ یہ دو افراد کا ملن نہیں بلکہ ایک خاندان کی بنیاد رکھنے کا عمل ہے جس میں لڑکے یا لڑکی کے علاوہ بھی کئی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں تاہم اس سب کے بعد بھی بچوں کی طرف سے غلطی ہو جائے تو دھونس اور دھمکی کے بجائے پیار و محبت اور گفتگو سے مسئلے کو حل کریں بچے کی تربیت اگر اچھی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ والدین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے گا ایسے بچوں سے غلطی ہی ہوا کرتی ہے جسے نظر انداز کر دینا چاہیے یا معاف کر دینا چاہیے یہ وہ احتیاطی تدابیر اور اہتمام ہیں جن کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ بچوں کی طرف سے والدین کو وہ مسائل پیش نہ آئیں جو والدین کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں اور انہیں طرح طرح کی فکروں سے دوچار کر دیتے ہیں جنت اور عزت نفس دور جدید میں جہاں دیگر علوم و فنون پر بہت غیر معمولی کام ہوا ہے وہیں وجود انسانی پر بھی ہر ہر پہلو سے بہت غیر معمولی تحقیقی کام ہوا ہے خاص کر انسانی شخصیت نفسیات اور رویوں پر ہونے والے کام کے نتیجے میں ہماری معلومات بہت بڑھ چکی ہیں انسانی نفسیات پر ہونے والے کام سے یہ بات نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے کہ بنیادی انسانی ضروریات میں جس طرح کھانا اور پانی شامل ہے اسی طرح عزت نفس بھی ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دیگر بنیادی ضروریات مثلا ہوا پانی کھانا وغیرہ تو انسان اور دیگر جانوروں میں مشترک ہے لیکن عزت نفس وہ ضرورت ہے جو صرف اور صرف انسان کا خاصہ ہے عزت نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قدر کی جائے اس کی ذات کا اعتراف کیا جائے اس کے کاموں کی قدر کی جائے اس کی تعریف و توصیف کی جائے اور اس کی عزت و وقار کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے اللہ تعالیٰ جو انسانی نفسیات کو سب سے بڑھ کر جانتے ہیں انہوں نے اپنے پاک کلام میں جہاں اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں جگہ جگہ اس چیز کو بیان کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جنت وہ مقام ہے جہاں نہ صرف انسان کے جسمانی وجود کی ضروریات کا تمام تر خیال رکھا جائے گا بلکہ اس کی منفرد نفسیاتی ضرورت یعنی عزت نفس کی تسکین کا بھی مکمل اہتمام کیا جائے گا اللہ سے ملاقات اس کا دیدار اس کی رضا کا پروانہ اس کی طرف سے اعمال کی قبولیت اور قدردانی اس کے پاس سے شراب طہور کا براہ راست عطا کیا جانا فرشتوں کا سلام اور تعریف کرنا جیسی چیزیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں یہ اور ان جیسے دیگر انعامات کے بیان کا مقصد اس بات کی وضاحت ہے کہ جنت صرف جسمانی راحت کی جگہ نہیں بلکہ کامیاب لوگوں کی بھرپور قدردانی اور عزت نفس کی تسکین کی بھی آخری جگہ ہوگی اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جدید نفسیات کی ترقی سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ انسانی ضروریات کیا کیا ہیں مال و دنیا اور دل جناب جب گھر میں نت نیا سامان آتا ہے تو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کیا یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے اس پہلے سوال کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حاضرین میں سے ایک صاحب نے دوسرا سوال کر ڈالا کیا مال جمع کرنا کوئی بری بات ہے عام لوگوں کو تو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہم لوگ جو آخرت کو مقصد بنا کر جیتے ہیں ان کا دل اس احساس سے کچھ بوجھل رہتا ہے مگر کیا کیجیے کہ مستقبل کی ضروریات کے لیے کچھ پسنداز کرنا بھی مجبوری ہے یہ دو سوال دو افراد نے کیے تھے مگر یہ مسئلہ ہر شخص کا تھا اس لیے ہر سماعت عارف کا بصیرت افروز جواب سننے کی منتظر تھی دیر تک جواب نہ آیا جب خاموشی کا بوجھ کانوں میں گرانی پیدا کرنے لگا تو عارف نے سر اٹھا کر خود ایک سوال کر دیا کشتی کس لیے بنائی جاتی ہے پہلے سائل نے جواب دیا پانی میں سفر کرنے کے لیے اور اگر پانی کشتی میں آ جائے تو عارف نے دوسرا سوال کیا تو فوراً جواب آیا کشتی ڈوب جائے گی بس یہی تمثیل مومن اور مال و دنیا کا صحیح تعلق بیان کرتی ہے مال و دنیا سے متعلق ہزار سوال پیدا ہو سکتے ہیں مگر یہ تمثیل یاد رہے تو ہر سوال کا جواب خود مل جاتا ہے مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے اسے ترک دنیا کی اجازت نہیں اسے دنیا میں جینا ہے کہ یہی امتحان ہے مگر مال کے بغیر جیا نہیں جا سکتا جیسے کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا ہونا بھی نہیں چاہیے اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں دل میں نہیں مال بینک سٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے اگر یہ ہے تو بہت دولت بھی نقصان نہیں پہنچاتی یہ نہیں تو بہت کم دولت بھی انسان کو سانپ کی طرح ڈس لیتی ہے زمبور کا دور حکیم لکمان کے متعلق ایک لطیفہ مشہور ہے انہیں موت کے علاج کی تلاش تھی اس مقصد کے لیے برس ہا برس تک وہ ایک ٹوٹکا کرتے رہے جس میں رات کے وقت جنگل میں جا کر خاص قسم کی لکڑیاں جلانی ہوتی تھی تئیس برس بعد جا کر وہ وقت آیا کہ جب ایک خاص لکڑی جلانے سے علاج و معالجے پر مکمل دسترس رکھنے والا وہ جن نمودار ہوا جسے موت کا علاج معلوم تھا مگر اس روز حکیم صاحب کی میں درد تھا یہ درد اتنا زیادہ تھا کہ جس لمحے وہ جن نکلا بے اختیار وہ اس سے پوچھ بیٹھے کہ ڈاڑ کے درد کا کیا علاج ہے اس نے جواب دیا زمبور کیل کھینچ کر باہر نکالنے والا آلہ یہ کہہ کر وہ آگ میں جل کر ہمیشہ کے لیے مر گیا یہ لطیفہ ڈاڑ کے درد کی شدت کو بیان کرنے کے لیے حکمہ اکثر سنایا کرتے ہیں جدید سائنس یہ بتاتی ہے کہ انسان کے مضبوط دانتوں کے نیچے موجود آساب انتہائی حساس ہوتے ہیں کسی بنا پر دانت کمزور ہو جائے یا ٹوٹ جائے اور یہ آساب متاثر ہو جائیں تو ان میں ہونے والا درد انسان کو کھانے پینے اور سونے تک نہیں دیتا درد کی ٹیسیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ کوئی دوسری تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس پس منظر میں یہ لطیفہ دانت کے درد کی شدت کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ ایک اور حقیقت کا بھی بیان ہے جس کی طرف بالعموم لوگوں کی توجہ نہیں جاتی وہ یہ کہ زمانہ قدیم میں علاج و معالجے کی سہولیات کتنی کم تھیں دانتوں کی تکلیف کا علاج اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ زمبور کی مدد سے دانت کو کھینچ کر باہر نکال دیا جائے یہ اپنی ذات میں ایک انتہائی تکلیف دہ عمل تھا جس کا تصور بھی لرزہ دینے کے لیے کافی ہے تاہم آج میڈیکل سائنس کی بے پناہ ترقی کے بعد دانتوں کی بدترین تکلیف کا بھی نہ صرف مکمل علاج موجود ہے بلکہ اس علاج میں دانت کو مکمل طور پر سن کر دیا جاتا ہے جس کے بعد تکلیف شدہ دانت کی مرمت یا اسے نکال کر مصنوعی دانت لکھوانے کا عمل نسبتاً بہت سہل ہو چکا ہے سن کر دینے والے انجیکشن اور درد ختم کر دینے والی دواؤں نے علاج کی تکلیف کو بہت کم کر دیا ہے دور جدید میں جس شعبے میں انسانوں نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے وہ میڈیکل سائنس کا شعبہ ہے اسی بنا پر آج نہ صرف انسانوں کی اوسط عمر بڑھ گئی ہے بلکہ انسان جتنا عرصہ بھی زندہ رہتے ہیں بہت زیادہ آرام اور صحت کے ساتھ بھرپور زندگی گزارتے ہیں جبکہ زمانہ قدیم کا انسان قدم قدم پر زخم کا شکار ہوتا اور علاج کی سہولیات نہ ہونے کی بنا پر بے پناہ تکلیف جھیل کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا انسانی زندگی میں یہ آسانی بظاہر جدید سائنسی ترقی کی دین ہے مگر در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے انسانی بدن میں وہ امکانات رکھے ہیں کہ وہ سن کر دینے اور درد ختم کر دینے والی دواؤں کا اثر قبول کرتا ہے انسانی جسم تعاون کرنا چھوڑ دے تو آج بھی کوئی علاج مؤثر نہیں ہو سکتا اس پہلو سے اگر دیکھیے تو بلا شبہ آج کا انسان زمانہ قدیم کے انسان سے کہیں زیادہ آسانی اور آسائش کے ساتھ زندہ ہے مگر آج کا انسان ہی سب سے بڑھ کر اپنے اس مہربان رب سے غافل ہے جو اسے تمام تر نعمتیں اور آسانیاں دے رہا ہے زمانہ قدیم کا انسان زمبور سے دانت نکلواتا تھا اور آج کا انسان سن کر دینے والی دوا کے ساتھ دانت نکلواتا ہے مگر پرانا انسان شکر کے بجائے شرک سے اللہ تعالیٰ کو جواب دیتا تھا تو آج کا انسان شکر کے بجائے غفلت اور معصیت سے خدا کو جواب دیتا ہے اب ایسے میں اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ اس انسان کو حرف غلط کی طرح صفائے ہستی سے مٹا کر ایک نئی دنیا بنائی جائے جہاں رب کے شکر گزار بندے ہر طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رہ کر حیات ابدی کا لطف اٹھائیں گے اور ناشکرے شکرے ہمیشہ ڈاڑھ کے درد اور زمبور کی چوٹ کا مزہ چکھیں گے